بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وباد بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی مریض کیا ناک کے ذریعے سے کوئی دوا ڈال سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناک کے ذریعے سے دوا ڈالنا منع ہے کیونکہ امانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں فرمایا وہ بالغ فلی سمشاق اللہ انتقون سائمہ کہ تم جب وضو کرو تو ناک میں پانی زور سے کھینچو ہاں اگر تم روزے دار ہو تو روزے سے اگر ہو تو پھر زور سے نہ کھینچو کیوں اس لیے کہ ناک کا راستہ حلق سے ملا ہوا ہے اور انسان اگر زور سے پانی کھینچے گا تو حلق کے راستے سے میدے میں چلا جائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس لیے ناک وغیرہ میں دوا ڈالنا حلق میں دوا ڈالنا یہ سب منع ہے اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ناک کا راستہ حلق سے جا کر کے مل جاتا ہے اور پھر حلق سے انسان میدے کے اندر یعنی اس کے چیزیں پہنچ جاتی ہیں اس لیے اسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں اگر وہ آنکھ میں دوا ڈالتا ہے کان میں دوا ڈالتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آنکھ اور کان کا ناک سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ دوا ڈال سکتا ہے سرما لگا سکتا ہے کان میں تیل ڈال سکتا ہے یا اس طریقے سے آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے قطرے وغیرہ ڈراپس آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ناک میں دوا ڈالے گا تو حلق کے راستے سے میدے میں چلا جائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جی جی نیت ضروری ہے روزے کے لیے اور ہر عبادت کے لیے لیکن اگر شروع مہینے میں کسی نے پورے مہینے کی نیت کر لی کہ ہمیں پورا روزہ رکھنا ہے عزم ہے اس کا ارادہ ہے تو ہر دن اس کا کرنا ضروری نہیں ہے وہ اس کے لیے کافی ہے جی ہاں بھائی کا سوال یہ ہے کہ اعلی تناسل سے پیپ وغیرہ یا کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے نماز کا اور روزے کا یا وضو کا تو دیکھیے جہاں تک روزے کی بات ہے تو اس پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں بیماری ہے اور بیماری کو سے چیز آ رہی ہے لہذا ایسی صورت میں ان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں تک وضو اور نماز کی بات ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو علاج کرنا چاہیے اور اگر علاج کرنے کے باوجود بھی یہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے تو ایسے سارے لوگ مستحضہ کے حکم میں آتے ہیں اور مستحضہ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کی شرمگاہ سے ہمیشہ خون آتا رہتا ہے حیض کے علاوہ بھی تو جب تک وہ حیض ہے جب تک وہ ناپاک مانی جائے گی اس کے علاوہ جو دنوں میں خون آئے گا وہ پاک کی کے حکم میں رہتی ہے نماز بھی پڑھے گی اور قرآن کی تلاوت بھی کرے گی سب کچھ کرے گی ایسے ہی اس طرح کے لوگ بھی اسی کے حکم میں شامل ہیں کسی کو گیس کی بیماری ہمیشہ اس کو گیس خارج ہوتی رہتی ہے یا اس طریقے سے اس کے پیشاب کے راستے سے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں وہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور وہاں پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لے تاکہ وہ پیپ وغیرہ یا جو پانی وغیرہ ہے پیشاب کا قطرہ ہے وہ زمین پر نہ گرے بلکہ اسی کپڑے کے اندر رہ جائے ٹیوسو پیپر رکھ لے اور اگر اس کے نماز شروع کرنے کے دوران بھی یہ چیز آتی رہتی ہے تو اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ ابامن کرشاد فتح اللہ مستطاطم استطاعت بھر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے عید امر تو کم فاطم انفاطم جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت بھر اس کے اوپر عمل کرو تو جو جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق استطاعت سے ہے اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے تو مکمل طور سے اس پر عمل کرے گا لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں جیسے انسان کے نماز کے لیے قیام ضروری ہے شرط ہے لیکن اگر انسان نماز بیٹھ کر کے پڑھتا ہے مجبوری کی صورت میں بیماری کی صورت میں تو اس کی نماز مکمل ہوتی ہے اور اسے مکمل عجر ملتا ہے تو یہ چیز انسان کی سطح سے باہر ہے وہ وضو کرے گا نماز پڑھے گا اور وضو کے دوران بھی اگر یہ چیز آ جاتی ہے ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کے قطرے ٹپک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کیونکہ اللہ ابامین رحیم ہے مہربان ہے غفور ہے اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو اور اس کی مجبوریوں کو اللہ ابامین ہم سے اور آپ سے ہر انسان سے زیادہ جاننے والا ہے دیکھیے شہری کا جو وقت ہے وہ فجر صادق تک ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اذان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں مسلمان ہی نہ زیادہ ہوں وہاں اذان ہی نہ ہوتی ہو اور کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے یا کسی ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور چند گنے چنے مسلمان ہیں اور وہاں مسجدیں نہیں ہیں تو اذان نہیں ہوتی ہیں تو اس کا اذان چونکہ اذان کے ذریعے سے سارے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے اس لیے بات کہی جاتی ہے اور ہمارے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اذان اس کو دینے والا مؤذن اس کو رکھو جو امانت دار ہو امانت دار ہو وقت کا جاننے والا ہو سچا انسان یہ نہ ہو کہ وقت سے پہلے اذان دے دیا وقت ہو گیا ابھی تک اس نے اذان نہیں دیا تو اسی صورت میں الحمد للہ گھڑیاں ہیں سب کے پاس اور ٹائمنگ بتائی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کے لیے ٹائم ٹیبل شائع کیا جاتا ہے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اگر انسان اذان سنا اور معلوم یہ ہوا کہ بھائی ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا شہری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا اور انہوں نے پہلے اذان دے دیا ہے تو پھر اس اذان کے اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اذان کا بھی وقت ہونا ضروری ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم حمایت بن حویری سے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے نماز کا تو اذان دو اور پھر تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھائے تو جیسے نماز کا وقت ہے اسے اذان کا بھی وقت ہے اگر کوئی آدمی وقت سے پہلے اذان دے دے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اسے بعد میں اذان دورانی پڑے گی جیسے انسان وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو اس کو نماز دورانی پڑے گی کیونکہ وقت شرط ہے نماز کے لیے ایسی اذان کے لیے بھی وقت کا داخل ہونا شرط ہے اگر وقت سے پہلے اذان دے دے گا تو اس کی اذان نہیں مانی جائے گی دوبارہ اس کو اذان دینا پڑے گا تو اسی صورت میں انسان دیکھے کہ اذان اگر اس نے پہلے دے دیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور عام طور سے وقت ہی پر اذان دے دی جاتی ہے ہو سکتا ہے کسی جگہ ایسا ہوتا ہو کہ انسان وقت سے پہلے اذان دے دے یا وقت ہو گیا پھر بھی اذان نہیں دے رہا ہے ممکن ہے تو ایسی صورت میں جو وقت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اذان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جی دن میں دن میں ہوٹل کھولنا شیخ دیکھیے دن میں ہوٹل کھولنا کوئی ایسا مطلب شران کوئی جرم کی بات نہیں ہے جیسے دن میں بقالے کھلے رہتے ہیں اور راشن کی دکانیں کھلی رہتی ہیں جہاں پر کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہ چیزیں کھلی رہتی ہیں دن کے اندر بھی لہذا دن کے اندر بھی انسان اگر ہوٹل کھولتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور افطاری سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے مملکت سعودی عرب کے اندر بھی ہوٹل کھل جایا کرتے تھے اور کھلے رہتے ہیں تو ہوٹل کا کھلا رہنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو مسلمان آئے اسے اس کے اوپر روزہ فرض ہے اور وہ اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے اور اگر کوئی مسلمان اس طریقے سے آتا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھئی دیکھیے رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے فرض ہے آپ مستطی ہیں اور کوئی عذر آپ کے پاس رہیں ان کو نصیحت بھی کریں اور ان کو جو ہے تبلیغ بھی کریں انہیں دعوت بھی دیں کہ بھئی روزہ رکھنا یہ ضروری ہے اور رمضان کے مہینے میں کیونکہ اللہ اقبامی نے فرض قرار دیا ہے اور کوشش کریں کہ بھائی ان کو کھانا نہ دیں کیونکہ اگر کھانا دیں گے تو ایک طریقے سے گویا کہ آپ نے ان پر کو تعاون کر دیا ہے کہ جو ہے روزہ توڑنے کے لیے تو آپ ان کو منع کر دیں کہ بھائی یہ جو ہے جو ہم نے ہوٹل کھولا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان لوگ آ کر کے آپ پر یہاں آ کر کے کھائیں اگر کوئی عذر نہیں ہے جیسے مان لے کہ مسلمان بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کھانا جائز ہے تو اگر اہل آزار میں سے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا عذر اس کے پاس نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ بہرحال ان سے لوگوں کو جو ہے منع کریں اور ان کو کھانا نہ دیں اور اگر ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو ناراض ہونے دیں اور کہیں کہ بھائی دیکھیے یہ شریعت کا حکم ہے اور اللہ رب العامی نے روزہ رکھنا فرض کیا ہے لہٰذا میں آپ کو کھانا نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میں گویا کہ میں نے آپ کو تعاون کر دیا ہے میں نے آپ کی مدد کر دی ہے اس طریقے سے پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیں اور اگر دعوت کریں گے تو ان اللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر دے گا اور ممکن ہے کہ انہیں کی دعوت سے وہ انسان روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ جو ہے زیادہ بہتر ہوگا جی دیکھیے آپ نے صحیح فرمایا اس سے پہلے بھی سوال کا جواب دیا جا چکا ہے اور بار بار جواب دیا جاتا رہتا ہے اور اس کا جواب یہی ہے کہ زبان سے نیت ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ دین کے اندر بدعت ہے اور کسی بھی عبادت کی زبان سے نیت ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے اصل میں لوگوں کو مغالطہ یہاں ہوا کہ ہمارے نبی نے جب عمرہ کیا یا حج کیا تو لبِ اللہ حجن کہا یا لبِ اللہ عمرتن کہا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے حج میں نیت کی زبان سے یا عمرے میں زبان سے نیت ادا کی لہذا ہر عبادت کے لیے زبان سے نیت کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے نبی نے جو لبِ اللہ عمرتن کہا یا لبیک اللہ حجن کہا یہ نیت نہیں ہے یہ تو عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے جیسے انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز میں داخل ہو جاتا ہے ایسے ہی نماز یہ عبادت میں عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے اور ہماری شریعت کے اندر بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے سونے کی دعا ہے وضو کے بعد کی دعا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کھانے کی بعد کی دعا ہے تو یہ ساری دعائیں ہیں تو ایسے ہی عمرے اور حج کے بعد میں داخل ہونے کی وہ دعا ہے آدمی کی نیت تو پہلے سے رہتی عمرہ کرنے کی یا حج کرنے کی انسان پاسپورٹ بنواتا ہے ویزا لگواتا ہے فیس جمع کرتا ہے یا عمرے کے لیے ٹکٹ خریدتا ہے تو کیا بغیر نیت کے ساری چیزیں کر لیتا ہے اس آدمی کی نیت رہتی ہے کہ ہمیں حج کرنا یا ہمیں عمرہ کرنا ہے تو یہ یہ نیت اس وقت تک نہیں مانی جائے گی جب تک انسان میقات پر پہنچ کر کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے اور دو سفید چادر پہن کر کے لبے اللہ عمرت نہ کہہ لے جیسے ایک نمازی ہوتا ہے کہ نمازی مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کی نیت سے نماز کی پڑھنے کی نیت ہے مسجد میں گیا نماز پڑھنے کی نیت سے گیا لیکن اس آدمی اس وقت تک نماز میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اکبر نہیں کہے گا اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز میں داخل ہو گیا تو یہ اس کی نیت تو پہلے ہی سے وضو کرتا ہے اذان کا جواب دیتا ہے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو یہ ساری اس کی نیت ہے نماز پڑھنے کی لیکن جب تک اللہ اکبر نہیں کہے گا نماز میں داخل نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہ بھی نیت نہیں ہے اللہ اللہ عمرتن کہنا بلکہ اس عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کا ذکر اور دعا ہے لہذا جو لوگوں نے اسے نیت سمجھا انہوں نے غلط سمجھا اور یہیں سے مغالطہ اور غلط فہمی لوگوں کے اندر آئی اسی لیے انہوں نے نماز کی نیت بنا لی روزے کی نیت بنا لی عید بقرعید کی نیت بنا لی نمازوں کی اور دیگر نیتیں بنا لی حالانکہ یہ ساری نیتیں غلط ہیں وہ نیت نہیں تھی وہ عبادت میں داخل ہونے کی دعا تھی لہذا لب یہ نوئی نوئی تو نسومہ غدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر بدات ہے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اگر ہمارے نبی نے نیت کیا ہوتا تو اس کا ذکر آتا حدیثوں کے اندر صحابہ نے کبھی نہیں کیا ان میں اربا نے نہیں کیا اور اس طریقے سے اور تابعین ہے طبع تابعین کسی نے زبان سے نیت ادا نہیں کی ہے لہذا زبان سے نیت ادا کرنا یہ دین کے اندر بدات ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ کا ارادہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے اور ابھی پہلے سوال کا جواب دیا گیا کہ انسان پورے مہینے کی نیت ایک بار کر سکتا ہے یعنی دل میں سوچ لے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے یہی اس کے لیے کافی ہے اس کو بار بار کہنا یہ کیا نا بار بار دل کے اندر ہمیشہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے ایک بار انسان نے نیت کر لی کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو الحمد اس کے لیے کافی ہے یہ تو یہ زبان سے کہنا نوید و نسم غزل اللہ تعالیٰ یہ کہنا قطان صحیح نہیں ہے دین کے اندر بدات اور نئی چیز ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں غزل کہتے ہیں آنے والے کل کو اور آپ افطاری کر سحری کرتے ہیں اس رات کی اس دن کی اور غدن کہتے ہیں آنے والے دن کو کہا جاتا ہے تو اس ناحیے سے بھی یہ صحیح نہیں ہے اور روزہ انسان اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے اور لہذا اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ رکھا گا تو اس کا روزہ ہی قبول نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے اور افسوس یہ ہے کہ دیکھیے روزے کی نیت ہمارے یہاں عربی میں کرواتے ہیں اور نماز کی نیت لوگ اردو میں کرواتے ہیں بھئی ہمارے نبی کی زبان عربی اردو تھی اگر آپ نے نیت کیا ہوگا تو اردو میں نہیں عربی میں کیا ہوگا تو اسے بھی عربی میں ہونا چاہیے لیکن وہ نیتیں اردو میں سکھاتے ہیں اور روزے کی نیت جو ہے عربی میں کراتے ہیں اور لوگ کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو افطار کرتے ہیں اور جو دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ مر قاسم تو دیکھا آمن تو افطر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کی نیت ہے یہ نیت نہیں ہے میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ دعا نہیں ہے روزہ افطار کرنے کی بلکہ یہ دعا ہے کہ بسم اللہ کے ذریعے سے انسان افطاری کرے اور و طلط الوروق و صبط الشاء ان یہ افطاری کرنے کے بعد پڑھ لے تو یہ بھی اگر کوئی اسے نیت سمجھتا تو یہ نیت نہیں ہے بلکہ یہ دعا ہے کہ افطار آپ کر لیں تو کون سی دعا پڑھنا ہے کیا آپ درو شریف پڑھیں گے یا سور فاتحہ پڑھیں گے یا تحیات پڑھیں گے یا کیا پڑھیں گے ایسا نہیں ہے تو ہر چیز کی ایک ایک دعا ہے ہر جگہ کی دعا ہے تو افطار کرنے کی بات کی دعا ہے یہ یہ نیت نہیں ہے اس کو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور دل کا عمل انسان زبان سے کر ہی نہیں سکتا ہے جیسے زبان کا عمل انسان دل سے نہیں کر سکتا زبان کا عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن پڑھے ذکر و اذکار کرے صبح و شام کی دعائیں پڑھے لوگوں کو نیکی کا حکم دے یہ زبان کی دعا کی زبان کا عمل ہے انسان اس کو دل سے نہیں کر سکتا ہے انسان اگر دل سے کیسے کرے گا کہ انسان دل میں سوچ لے کہ میں نے دعا پڑھ لی میں دل میں سوچ لوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا یہ آپ سوال کرنے سے پہلے دل میں سوچ لے کہ میں نے سوال کر لیا تو سوال نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے یا اس کو لکھ کر کے نہیں دیں گے تو یہ دل کا عمل زبان سے کیا ہی نہیں جا سکتا اور دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو دل میں آنے سے پہلے انسان کر لے یہ دل بادشاہ ہوتا پورے اعضا کا جب دل کہتا ہے تب سارے کے سارے اعضا اس پر عمل کرتے ہیں آپ کے دل میں پہلے آتا ہے اس کے بعد انسان اس کو انجام دیتا ہے آپ نے پہلے دل میں سوچا ہوگا کہ اس پروگرام میں شرکت کرنا تب آپ نے شرکت کی ہے تو دل میں یہ چیز جو آ جاتی ہوئی نیت اور ارادہ ہے لہذا اس کو زبان سے کہنا یہ قطان جائز نہیں ہے دین کے اندر ایک نئی چیز ہے بدعت ہے آپ خود اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں آپ کا شہری کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے ان دنوں میں انسان سوتا ہے اس وقت آپ شہری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں شہری کر رہے ہیں تو شہری کس لیے کر رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے یہ نہیں بلکہ شہری اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے اس لیے زبان سے کہنا یہ قطان ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے صحابہ تعبین طب تعبین سب کے عمل کے خلاف ہے اور دین کے اندر بدعات ہے اور اس اسے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو وکیل بنایا جانشین یا وکیل بنایا اپنا کہ بھائی اور کہ ہماری یہ زکوٰۃ ہے آپ اسے غریبوں تک پہنچا دیں لیکن وہ ضرورت کے تحت لوگوں کو دیتا ہے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے تو دیکھیے ایسا کرنا صحیح ہے انسان کے لیے جیسے انسان زکوٰۃ دیتا ہے بیت المال میں اور بیت المال میں حاکم وقت یا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ضرورت کے تحت وہاں سے لوگوں میں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرتا ہے تو زکوٰۃ دینے والے کو اپنی طرف سے زکوٰۃ وقت پر نکال دینا ہے اور اس کے بعد جسے اس نے دے دیا ہے اور وہ اگر ضرورت کے تحت لوگوں کو دیتا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جیسے ہم مدرسوں کو دیتے ہیں تو مدرسے والے پورے سال بھر اس کو استعمال کرتے ہیں یا اس طریقے سے کوئی تنظیم ہے اور کوئی ادارہ ہے جو زکوٰۃ لیتا ہے اور غریبوں میں اور مستحقین میں خرچ کرتا ہے وہ امانت دار لوگ ہیں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ امانت دار لوگ ہوں اور سچائی کے ساتھ اس زکوٰۃ کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں تو اگر وہ رکھ کر کے ضرورت کے تحت لوگوں کو ہر مہینے دیتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایک ساتھ دے دیں گے تو وہ دیگر چیزوں میں استعمال کر لیں گے وہ تو اس کے بجائے اگر وہ ہر مہینے ان کو دیتے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے بشرطے کی وہ سچائی اور امانتداری داری کے ساتھ اس زکوٰۃ کی رقم کو مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں تو کوئی ایسا ادارہ ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حتیٰ کہ انسان خود بھی اپنے ساتھ پاس رکھ سکتا ہے اگر انسان ایسا زکوٰۃ دینے والا کہ وہ چند لوگوں کی کفالت کر رہا ہے غریب لوگ ہیں یتیم اور مسکین لوگ ہیں اور وہ ہر مہینے ان کو کھانے کا خرچ دیتا ہے اگر ایک ساتھ دے دے گا تو وہ دیگر چیزوں میں استعمال کر لیں گے تو پھر وہ ان کے پاس پیسہ نہیں رہ جائے گا کھانے کے لیے تو وہ بھی اگر ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن چونکہ زکوٰۃ میں میرے بھائیوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ حاکم وقت کی طرف سے باقاعدہ وصول کرنے والے آنا چاہیے اور محاصرین ہوتے ہیں عاملین ہوتے ہیں زکوٰۃ کے وصول کرنے والے اور انسان زکوٰۃ کو اپنے گھر سے نکال کر کے بیت المال میں دے دے اب وہ ذمہ داری آ گئی بیت المال کی لیکن ہمارے ملکوں کے اندر اس کا انتظام نہیں ہے کیونکہ غیر اسلامی ملک ہے غیر اسلامی حکومت ہے اس کا انتظام نہیں ورنہ اصل تو یہی ہے کہ انسان زکوٰۃ کو فوراً نکال کر کے بیت المال میں دے دے کیونکہ انسان لالچی ہے کبھی پیسہ اس کے گھر سے ضائع ہو سکتا ہے چوری ہو سکتی ہے اور کبھی انسان کا پیسہ ختم ہو گیا اسے استعمال بھی کر سکتا ہے اس کے دل کے اندر چیز آ سکتی ہے لیکن چونکہ ہمارے یہاں مجبوریاں ہیں ہمارے یہاں بیت المال نہیں ہے اسلام حکومت کی طرف سے اور اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے جو ادارے ہیں اس طرح کے اگر امانت دار ہیں تو اس کے قائم مقام ہوں گے یا تنظیمیں ہیں انسان ان کو دے دیتا ہے مدرسے ہیں انسان کو دے دیتا ہے تو وہ ان کے آپ نے ادا کر دیا اپنی طرف سے ان کو دے دیا ہے اور اگر وہ ہر مہینے استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے یا انسان خود کسی کی کفالت کرتا ہے غریبوں کی یتیموں کی تو انسان اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے لیکن شرط کے ساتھ کہ اسے الگ رکھ دے اس کو استعمال نہ کرے کبھی اپنے کام لیے کے لیے کتنی بھی مجبوری کیوں نہ ہو جائے اور اس طریقے سے پھر اس میں ہر مہینے ان کو دیتا رہے اگر اس شرط کے ساتھ وہ اپنے پاس بھی رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ کوئی حرض کی بات نہیں ہے ورنہ اصل تو یہی کہ زکاط نکال کر کے فوراً بیت المال کو یا مستحقین کو دینا دے دینا چاہیے یہی اصل ہے لیکن مجبوری کی صورت میں چونکہ ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے اس لیے انسان ایسا کر سکتا ہے اور اگر ہم نے اداروں کو دے دیا جو اس کے مستحقین جسے مدرسے ہیں آج کے اس دور میں مدرسوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں اور اسلام کی بقا اسی کی وجہ سے ہے ہمارے ملک کے اندر یا ان ممالک میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا مدرسوں کی یا ان اداروں کی جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں تنظیمیں ہیں ان کو دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے عام لوگوں کی مدد تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن مدرسوں کی مدد ہماری دینی ذمہ داری ہے دینی فریضہ ہے مذہبی فریضہ ہے اگر مدرسے بند ہو جائیں تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا مدرسین کو تنخواہ نہیں ملے گی وہ فقر و فاقہ کی نوبت آ جائے گی لہذا مدرسوں کو ہم دیں دینی جمعیات کو دیں ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کو دیں جو دعو تبلیغ کا کام کرتے ہیں یا جہاں پر تعلیم ہوتی ہے کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں کے لوگوں کو آپ دیں تو اس تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی اب وہ اپنا استعمال کرتے رہیں گے سال بھر یا چند مہینے لیکن آپ کی ذمہ داری سے ادا ہو جائے گی اللہ خیر پھر سے سوال دو رہا ہے سوال میں ترکیز نہیں کر پایا جی پیرنٹس اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگر پیرنٹس جو ہے صاحب نصاب ہیں اور بچے کی کفالت ماں باپ کر رہے ہیں تو اسی صورت میں اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جیسے بچے اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اپنی بیوی کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے ہر وہ شخص جن کا نانفقہ آدمی کے ذمے ہو انہیں انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ دے دے گا تو گویا کہ اس نے اپنی بچت کر لی ہے جو اسے خرچ دینا چاہیے وہ زکوٰۃ دے کر کے اپنے خرچ کو اس نے بچا لیا ہے اور اس خرچ کو اپنے استعمال کر لیا گویا کہ اس لیے ایسا کرنا قطام جائز نہیں ہے تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جی جیسے ہے نہیں بالکل درست نہیں ہوگا تو وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر آپ دوسرے کی زکوٰۃ کو اپنے بچے پر خرچ کر دیں گے تو پھر آپ کی بچت ہو گئی آپ کو جو اپنے مال میں سے دینا تھا اپنے بچوں کو اس کو آپ نے بچا لیا تو وہی مسئلہ ہو گیا لہٰذا یہ بھی صورت جائز نہیں ہے تو بہانہ بھی ہے لہٰذا یہ وہی شکل ہے اگرچہ کان ہم نے الٹا پکڑا بس سیدھا کان پکڑنے کے بجائے ہم نے پیچھے سے کان پکڑا لہٰذا یہ بھی قدام جائز نہیں ہے کہ دوسروں کی زکوٰۃ لے کر کے اپنے بچوں کو ہم زکوٰۃ دے دیں یہ وہی مسئلہ ہو جائے گا جی بھائی دیکھیے ایسے پیرنٹس کو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمارے بھی حدیث ہے کہ سب سے برکت والی شادی وہ ہوتی جس کے اندر کم سے کم خرچ ہوتا ہے اور اسی لیے شادی کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ شادی کے اندر جو معاشرہ ہے پرامن رہے اور معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو اس لیے شادی کو شریعت کے اندر بہت آسان بنایا گیا ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے فضول خرچی کرنا شریعت کے اندر حرام ہے اور غیر اسلامی رسم و رواج پر عمل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے لہذا ایک پیرنٹس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے دوسرے نمبر پر انہیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العامن کا کہ اللہ رب العامن نے انہیں اتنی سمجھدار اتنی دیندار اور سوجھ بوجھ والی لڑکی عطا فرمائی ہے جو اپنے ماں باپ کو سمجھا رہی ہے کہ آپ ہماری شادی میں رسم و رواج نہ کریں اور اس طریقے سے یہ غلط چیزیں نہ کریں دھوم دھا نہ کریں سادگی کے ساتھ شریعت کے مطابق ہماری شادی کریں اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے اللہ ابامن کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے مال دیا تو مال کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں مال اللہ تعالیٰ کا ہے وہیں پر خرچ کرنا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس مال سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ مال آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا لہذا یہ ریا کاری یا دکھاوے کے لیے یا اس طریقے سے معاشرے میں ہماری نہ کر جائے گی یا اس طریقے سے اور جو دیگر بہانے بنا کر کے لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے کے ہم کیا جواب دہ ہوں گے یہ دنیا والے چند دنوں کے لیے ہیں دنیا والے ایک دو دن کہہ لیں گے اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے یہ مال جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں اللہ ربامن سوال کرے گا لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو تو شروع سے چاہیے کہ اس طرح کے رسم و رواج نہ کریں خرافات نہ کریں اور سادگی کے ساتھ شادی کریں چاہے لڑکے کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو لیکن جب لڑکی کے باقاعدہ مطالبہ ہے تو اس کا مطالبہ جائز مطالبہ ہے اس کے مطالبے کو پورا کرنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے اللہ کا اور جو ہے کیونکہ وہ ایسی بات ہے جو شریعت کے دائرے میں ہے لہذا جو حق بات چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو ماننا چاہیے یہ نہیں کہ ماں باپ ہیں تو اپنے بچے کی بات نہیں مانیں گے یا جو ہے بچی کی بات نہیں مانیں گے اگر ماں باپ کا مقام الگ ہے وہ بڑے ہیں ان کا مقام مرتبہ ان کی خدمت کی جائے گی لیکن اگر ان کی بات بھی شریعت کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی لہذا اگر چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں اگر وہ شریعت کے مطابق کہہ رہے ہیں تو ان کی باتیں ماننا ہمارے لیے ضروری ہے ماں باپ کو ماننا ضروری ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کریں اور اس میں ان کا بھی فائدہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور اس طریقے سے ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی تو ان کے لیے بھی فائدہ اس کے اندر ان کے مال کی بھی بچت ہے اور پھر شہرت اور ریاکاری اور دکھاوا یہ ساری چیزیں غلط ہے شریعت کے اندر لہذا ایسے آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا خود اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ سادگی کے ساتھ ہمارا نکاح کیا جائے ہماری شادی کی جائے آپ کسی اور طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور وہی مال جو آپ غلط رسم و رواج کے اندر لگاتے ہیں اس مال سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں جو بیچارے یتیم ہیں غریب ہیں جو مسکین ہیں مدرسے ہیں یا دینی جمیتیں ہیں تنظیمیں ہیں یا اس طریقے سے غریب لوگ ہیں آپ اسی مال سے ان کی مدد کر دیں گے آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر آپ رسم و رواج میں غلط چیزوں میں خرچ کریں گے تو فضول خرچی ہے یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں لہذا آپ کو تو ابال جان ہوگا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے جو مال ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے اور عذاب کا ذریعہ کیسے بنتا ہے جب مال کو انسان غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے غلط طریقے سے اسے کماتا ہے کہ مال انسان کے لیے وہ بال جان بن جاتا ہے بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے آج لوگوں کے اندر بیماریاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں حلال کا احتیاط نہیں کرتے اس لیے ایسے لوگوں کے اندر بیماریاں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں تو اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوف کرنا چاہیے بیٹی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمد بیٹی نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے لہذا شریعت کے دائرے میں انسان کو عمل کرنا ہے اور بیٹی سے پہلے اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے بیٹی سے پہلے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اللہ اس کے رسول کی تلقین ہے کہ شادی کو جو ہے کے اندر کم خرچ کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کتنی آسانی کے ساتھ ہو جاتی تھیں قرآن کی چند صورتیں پڑھ کر کے شادی کر دی جاتی تھی اتنی آسانی کے ساتھ کہ اس کے اندر نہ کوئی دھوم دھڑاکا نہ کوئی اس طریقے سے رسم و رواج اور نہ اور چیزیں حالانکہ زمانے جاہلیت کے اندر بہت ساری چیزیں رائج تھیں لیکن شریعت نے آ کر کے اس کو ختم کر دیا ہے اس لیے سادگی کے ساتھ شادی کریں اسی کے اندر خیر و بھلائی ہے اور جو پیسہ بچ جائے اسے غریبوں کے اندر مدد کر دیں یتیموں کے پر مدد کریں اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں اس میں آپ کو عجر ملے گا اور یہاں خرچ کرنے سے آپ کو گناہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دامین جزاکم اللہ خیر بہت اہم سوال ہے کہ جو سود ہے وہ سود کو اب کہاں خرچ کریں اور میں نے اس سے پہلے تفصیل سے تقریباً دس منٹ کی میری کلپ ہے آڈیو اور ویڈیو سب ہے میں نے اس سب کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ بھائی سود کی جو رقم ہے اسے بینکوں میں مت رکھیں بینکوں سے نکال لیں نکالنے کے بعد رفاع عام پر خرچ کر دیں جیسے کہیں ٹوائلٹ بنوانا ہے کہیں راستہ بنوانا ہے کہیں نل لگوانا ہے جو غریب علاقے ہیں اور ان کے پاس میٹھا پانی نہیں آتا ہے خراب کھارا اور خراب پانی آتا ہے وہاں پر لگوا دیں کہیں پل بنوا دیں راستہ بنوا دیں یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے یا اس طریقے سے جو بیچارے بہت زیادہ مجبور ہیں اور فقر و فاقہ کی نوبت ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہوں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں یا جو بیمار ہیں علاج ان کو کروانا ہے کینسر کے مریض ہیں دما کے مریض ہیں ان کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ایسے ہی جو جیلوں کے اندر بند ہیں آپ باقاعدہ اور جو کچھ تنظیمیں ان کو نکالنے کے لیے جو مظلومانہ طور پر اور برے کیس میں ان کو غلط طریقے سے پھنسا دیا گیا ہے اور وہ بیچارے سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ کسی بھی دھرم کے ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے دشمنی ہے تو ان کے اوپر جا کر کے کیس کر دیا اور وہ کیس ایک دم جھوٹا کیس رہتا ہے اور بیچارے وہ یعنی پاک صاف رہتے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا رہتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں بھی آپ جو فیس وغیرہ ہے آپ انہیں وکیلوں کی اور اس طریقے سے اور لوگوں کی اس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں یا خود آپ کو کسی نے پھنسا دیا کسی کیس میں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے سیدھے سادے انسان ہیں کسی سے لڑائی جھگڑا آپ نے نہیں کیا اور آپ کو کسی نے ادا دشمنی میں پھنسا دیا تو آپ بھی اس سود کی رقم کو ایسے لوگوں جو وکیل وغیرہ ہیں ان کو دے سکتے ہیں جیسا کہ شیخ فضل الرحمان صاحب مدنی حفظ اللہ جو ہماری جماعت کے بہت بڑے مفتی اور فقیر انہوں نے باقاعدہ اس طرح کا جواب دیا ہے کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ایسی لاک ڈاؤن ہے بھی جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا تو اس میں بیچارے بہت سارے لوگ یعنی فقر و فاقہ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی موت بھی ہو رہی بھوک کی وجہ سے تو بلا تفریق مسلمان غیر مسلمان جو بھی اس کا شکار ہے آپ ان کی مدد کریں ان کی جان بچائیں کیونکہ اضطراری حالت میں سود کا پیسہ استعمال کرنا ان تمام جگہوں پر انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے اس لیے آپ اس کو باقاعدہ استعمال کریں اور ان لوگوں کو آپ دیں جو اس طرح کے مستحق لوگ ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پریشان ہیں بھک کا شکار ہے آپ ان لوگوں کو دیں بالکل دینا چاہیے ان کی جان بچانا چاہیے کیونکہ جان بچانا اسلام کے اندر مقدم ہے لہذا آپ ان تمام جگہوں پر خرچ کر سکتے ہیں کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے جی جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرض پر زکات دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی اور کون زکات دے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرض پر زکات وہی دے گا جس نے قرض دیا ہے جو مقروض ہے وہ تو اس کا مال ہے ہی نہیں ہے اس کو تو واپس ہی کرنا ہے لہذا وہ تو زکات دے گا ہی نہیں یہ پہلا اس کا آپ اس کا جواب سن لیں کہ وہ تو زکات دے گا ہی نہیں اگرچہ اس نے لیا ہے استعمال کے لیے لیکن وہ اپنی اس کی ملکیت نہیں ہے اور زکوٰۃ کے لیے ملکیت ہونا یہ بھی ایک شرط ہے آپ اصل میں مالک آپ ہیں وہ زکوٰۃ وہ رقم قرض آپ کو واپس کرے گا لہذا جو زکوٰۃ لیتا ہے وہ جو قرض لیتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا زکوٰۃ وہ دے گا جس نے قرض دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر قرض پر زکوٰۃ دیا جائے گا تو قرض کی دو قسمیں ہیں یا دو طرح کا قرض ہوتا ہے یا جو قرض ملنے کی شکل ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ قرض ملنے کی مکمل آپ کو امید ہے یقین ہے کہ قرض آپ کو مل جائے گا تو اسی صورت میں آپ اسے زکات دیں گے ہر سال اگر امید ہے جیسے مان لیا آپ نے کسی کو دو سال کے لیے قرضہ دے دیا ہے تو اور ابھی مدت پوری نہیں ہوئی دو سال تو آپ اسے زکات دیں گے ہر سال دونوں سال آپ اس کی زکات دیں گے اگر ملنے کی امید ہے تو یقین ہے کہ انسان زکوٰۃ واپس کرے گا اور اگر ایسا کہ وہ قرض واپس کر دے گا اگر ایسا کہ نہیں وہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ انسان بھاگ گیا غائب ہو گیا یا انسان قلاش ہو گیا اور انتہائی مجبور ہو گیا اس کے پاس جائیداد نہیں کہ بیچ کر کے آپ کا قرض ادا کر سکے اور وہ کہتا مجھے جیل میں ڈال دو مجھے مار ڈالو میں نہیں دے سکتا میں بہت مجبور ہو گیا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں رہ گیا تو ایسی صورت میں جب وہ پیسہ آپ کا جو ہے ملنے کی امید نہیں ہے اور وہ نہیں دے گا تو آپ گویا کہ آپ کے پاس آپ کا مال نہیں رہ گیا وہ گویا کہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا تو اسی صورت میں آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے اور اگر فرض کریں کہ اس آدمی پر اللہ کی رحمت ہوئی یا کسی طریقے سے اللہ نے اسے مالدار بنا دیا کمایا اس نے اور جب وہ آپ کو قرض کی رقم واپس کرے تو اس سال کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے جس سال وہ آپ کو قرض کی رقم واپس کرے گا تو یہ ہے قرض کے تعلق سے اگر ملنے کی امید ہے تو زکوٰۃ دیں گے اور اگر ملنے کی امید ہے تو زکوٰۃ اس میں سے نہیں دیں گے اور جس سال وہ دے دے گا اس سال کی آپ زکوٰۃ دیں گے جی جی بھائی نے دو سوال کیا ہے پہلا یہ کہ جو آج اصلاۃ فی بیوت کم اور اصلاۃ رحال کم کہا جاتا ہے کیا اس کا ثبوت ہے تو ہاں باقاعدہ اس کا ثبوت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی تھی سخت سردی تھی تو مؤذن سے انہوں نے کہا کہ جب تم اذان دے لو تو لا الہ اللہ کے بعد کو اصلاۃ فی بیوتکم یا یا فی رہم یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کہلوایا کرتے تھے ایسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اذان دی گئی تو مؤذن سے انہوں نے کہا جمعہ کے دن کی اذان تھی تو ہم مؤذن سے کہا کہ حیال صلاح حیا فلاح کی جگہ پر یہ کہو اسلّہ تو فی بھئی اپنے گھروں کے اندر تم نماز پڑھ لو یہ جمعہ کے دن کی بات تھی طائف کے اندر انہوں نے کہا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے بارش کا موسم تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ذات جو مجھ سے افضل اور بہتر ہے اس نے باقاعدہ اس طریقے سے اعلان کروایا کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو میں نہیں چاہتا کہ میں تم لوگوں کو تکلیف کے اندر ڈالوں کیچڑ میں آؤ اور بارش میں آؤ بھیگو اس لیے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو یہ دونوں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایسے موقع پر اصلاح تو بھی بیوتکم کہا جائے گا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ہمیں کب کہنا ہے تو اس کے تعلق سے دونوں حدیثیں ہیں ایک حدیث تو یہ ہے کہ حیا صلاح کی جگہ پر کہا جائے گا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوایا دوسرا یہ ہے کہ اذان کے بعد کہا جائے گا مکمل اذان کے بعد کہا جائے گا جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوایا اور دونوں اللہ کے سر کی سنت سے ثابت ہے لہذا دونوں پر انسان عمل کر سکتا ہے اور دونوں سنت ہمارے نبی کی تو اگر کہیں حیال صلاح کے بجائے تو فی بیتکم کہا جاتا یہ بھی سنت ہے اور اگر کہیں مکمل اذان کے بعد کہتے ہیں یہ بھی مانوی کی سنت ہے دونوں جائز ہے لیکن علماء نے بیان کیا کہ زیادہ بہتر یہ کہ اذان کے بعد دیا جائے اور اس پر بھی میں نے ایک کلپ بنائی ہے لوگوں کا سوال کا جواب دیا تھا کیونکہ اس کے اندر پورے اذان کی حفاظت ہے اور اذان یہ جو ہے جو کلمات ہیں ان کلمات کے اندر جو ہے یہ مکمل اس کے اندر حفاظت ہوتی ہے اور جو انسان لا علم ہے اگر آپ کہہ دیں کہ اللہ صلاح کے بجائے تو بہت سارے لوگوں کو یہ ہوگا کہ دیکھو انہوں نے اذان کے اندر بڑھوتری کر دی اذان کے اندر کمی کر دی اور یہ اذان جو ہیں یہ ہمارے بھی ثابت شدہ الفاظ ہیں لہذا بہتر یہی ہے افضل یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کے بات کہے لیکن اگر کوئی آدمی حیا علیہ صلاح کے بات کہتا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں یہ بھی ہمارے بھی کی سنت ہے اس پر اعتراض نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ زیادہ افضل ہے بس اس سے زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے لیکن دونوں ہمارے نبی کی سنت ہے دونوں ہمارے نبی سے ثابت شدہ ہے تو یہ ہو گیا پہلے سوال کا جواب دوسرا جو ہے کہ اصلاح تو بھی بیوت کا جواب کیا دیں گے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کا ہم کوئی جواب نہیں دیں گے اور اس کے بارے میں جو ہے انسان خاموشی اختیار کر لے گا اور جیسی اذان ختم ہو جائے گی باقی الفاظ کا جواب دے گا اگر مکمل اذان دیتا ہے وہ تو حیا صلاح کا جواب بھی ابھی ہم دیں گے حیا الفلاح کا بھی جواب دیں گے وہی اللہ قوت بلّہ اور اذان کا جواب دینے کے بعد جو ہے پھر انسان سنت پڑھے گا اور اگر انسان حیا الصلاح الفلاح نہیں کہتا مؤذن تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا اور سلوفی بیوت کم اس کا کوئی جواب جو ہے نہیں ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا انسان اس کے اوپر خاموش ہو جائے گا جی ہاں دیکھیے زیورات پر زکوٰۃ کے تعلق سے گزشتہ درس میں بھی میں نے بتایا تھا تھوڑا سا اور یہ تھا کہ اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے اور ان اختلاف میں نہ جاتے ہوئے میں یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ زکوٰۃ دے دیں زکوٰۃ ادا کر دیں احتیاط کا تقاضا یہی ہے اسی میں انسان کے لیے زیادہ بھلائی اور خیر ہے کہ انسان اپنے زیورات کی بھی زکوٰۃ دے کیونکہ جو نصوص ہیں نصوص سب کو شامل ہیں سب کو معتمل ہیں اس لیے بہتر یہی کہ انسان زیورات کی زکوٰۃ دے دے چاہے وہ استعمال کے لیے ہوں تو بھی کیونکہ وہ ایک اس کی شکل نقد کی ہے انسان جب چاہے جا کر کے اس کو بیچ سکتا ہے جب چاہے اس کو کیش کرا سکتا ہے تو اگرچہ وہ استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن چونکہ ہے وہ سونا سونے کے علاوہ جو دیگر چیزیں ذاتی استعمال کے لیے جیسے گاڑیاں ہیں یا اور چیزیں ہیں لیپ ٹاپ ہے یا اور قیمتی گھڑیاں ہیں اور کوئی چیزیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے لیکن زکوٰۃ جو ہے زیورات جو ہے چونکہ سونے اور چاندی کے ہیں اور زیورات اور سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کا حکم ہے اس لیے یہاں پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے تو اگر ذاتی استعمال کو دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے لیکن سونا اور چاندی دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے بھی نے سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کہا ہے تو اس لیے دونوں پہلو اس کے اندر پائے جاتے ہیں اسی لیے علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ سونا چاندی ہے اور سونا چاندی ایک نصاب ہے باقاعدہ شریعت کے اندر لہذا اس پر چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دیں اور اس میں غریبوں کا حق کی ادائیگی ہے لہٰذا اور احتیاط کا تقاضہ یہی ہے اور پھر اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں یا اگر دیتے ہیں تو بہت کم دیتے ہیں لہذا اسی صورت میں زکوٰۃ دینا ہی زیادہ راج سمجھ میں آتا ہے اگر ہم فرض نہ کریں تو کم سے کم احتیاطاً ضرور کہیں گے کہ انسان کو عہدہ برا ہونے کے لیے اور ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال سے بچنے کے لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یا عورت اپنی زیورات میں سے زکات دے دے اللہ عالم ثواب سوال ہے کہ بچوں کے لیے روزہ رکھنا کب فرض ہے اس کا جواب یہ کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تب ان کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے اور تمام عبادات کا تعلق جو ہے بلوغت ہی سے ہے اللہ یہ کہ زکوٰۃ زکوٰۃ کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے البتہ روزہ ہے اور رمضان کے روزے ہیں نماز ہے عمرہ ہے حج ہے یہ جو عبادات ہیں ان ساری عبادات کے لیے بلوغت شرط ہے عقل مند ہونا شرط ہے تو بچہ بالغ ہو گیا تو ایسی صورت میں عقل مند ہے وہ تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا اور اگر بچہ بالغ نہیں ہے جو عادت ڈلوانے کے لیے اس کو روزہ رکھوانا چاہیے جیسا کہ سلب صالحین روزہ رکھواتے تھے اور باقاعدہ ہمارے شلب یہ بھی کہتے تھے اگر آپ روزہ رکھ لو گے تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا اس کے بعد یا رمضان کے بعد ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیونکہ اگر بچہ بچپن سے روزہ رکھے رہے گا تو بڑا ہونے کے بعد اس کو تکلیف نہیں ہوگی اور اس کی عادت رہے گی ایک اچھی چیز کی ایک خیر کی عادت رہے گی اور خیر کی عادت ہمیں بچوں کو سب کو ڈلوانا چاہیے اس لیے اگر بچے بالغ نہیں ہیں تو بھی ان کو روزہ رکھوانا چاہیے ہمارے پاس ایک بھائی نے پوچھا سوال کیا اور کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں اور میں ان کو جو ہے روزہ نہیں رکھوانا چاہتا ہوں کہ کمزور ہو جائیں گے یہ ہے وہ ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ نہیں بھائی آپ خوش ہو جائیے جب آپ کے بچے ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ ان کو روزہ رکھوائیں آپ انہیں مت منع کریں کہ روزہ بیٹے مت رکھو جب بچہ اپنے شوق سے رکھ رہا ہے تو الحمد اور جب آپ دیکھیں کہ بھائی روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے تو آپ روزہ توڑوا دیں لیکن جب تک کی شکل نہ پیدا ہو جب تک آپ اسے روزہ رکھوائیے آپ اسے منع مت کیجیے کیونکہ وہ خیر کام میں الحمد للہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہا ہے تو بچے باقاعدہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ رحمت کرتے ہوئے اور زیادہ لاڈ اور پیار اور شفقت دکھاتے ہوئے ان کو منع کر دیتے ہیں جہاں شفقت کرنا چاہیے وہاں شفقت نہیں کرتے ہیں تو یہاں یہ شفقت نہیں ہے یہاں شفقت یہی ہے کہ آپ ان کو عادت دلوائیں کیونکہ دین کا جب آپ انہیں عادی بنائیں گے تو گویا کہ آپ ان کے اوپر دینی شفقت کر رہے ہیں اور انہیں دین دیندار بنا رہے ہیں اور اس طریقے سے دین پر عمل کرنے والا بنا رہے ہیں لہذا یہ یہ شفقت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ اس طریقے شفقت کریں کہ دین پر عمل کروائیں ان کو لہذا بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے اگر کہ ان پر فرض نہیں ہوا ہے جی ہاں اور جب فرض ہو جائے گا تو نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے جی ہاں جزاکم اللہ خیر ہاں بالکل بھائی حدیث کے اندر ہمارے بھی نماز کے تعلق سے تو طور خاص فرمایا ہے کہ جب بچے سات سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مارو یہ فرد نماز کے لیے تراویح کے لیے نہیں ہے یہ لیکن تراویح کی بھی عادت انہوں ڈلوانی ڈروانی چاہیے تاکہ بچے جماعت کے ساتھ پڑھیں اور ان کے اندر بھی جو دینی شاعر ہیں اور ان کا احترام کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ رہیں تو اس طریقے سے ان کو بھی تراوی وغیرہ پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن سات سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ فرض نماز کے لیے اور دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے مارنے کا جو حکم ہے وہ فرد نمازوں کے لیے تو ان کو بھی باقاعدہ نماز پڑھانے کا حکم دینا چاہیے دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم ہے جی ہاں اگر یہ فرض نہیں ہوا ان کے اوپر فرد بروغت کے بعد ہوگا لیکن چونکہ نماز بڑی اہم عبادت ہے اور عادت ڈلوانے ہی کے لیے ہمارے بھی نے ایسا کیا ہے لہذا اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے جی آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہی ہے انشاءاللہ اور سوال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں انہی مدرسوں میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں جن میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو کیا ہماری زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بچے کی فیس دے دیں خوراکی جو فیس ہے آپ بچے کی ادا کر دیں گے تو جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو چونکہ آپ کے بچے نے خوراکی فیس دے دی ہے لہذا وہ جو آپ زکوٰۃ دیں گے وہ زکوٰۃ آپ کے بچے کو نہیں لاگو ہوگی وہ زکوٰۃ کا استعمال ان بچوں کے لیے ہو جائے گا جو مستحقین ہیں تو اس طریقے سے مدرسے کی مدد بھی ہوگی آپ کی طرف سے اور آپ مستحق بھی ہیں لہذا اس صورت میں آپ جو فیس ہے یا جو اخراجات ہیں مدرسے کے اور ذمہ دار جو کہیں آپ وہ اخراجات اور بچے کے تعلق رکھنے آپ ادا کر دیں تو گویا کہ آپ نے اگر زکوٰۃ دیا اس مدرسے میں تو جو دیگر جو مستحق طلبہ ہیں مساکین ہیں یتیم ہیں ان پر آپ کی زکوٰۃ لگے گی اور آپ کے بچوں پر آپ کی زکوٰۃ گویا کی استعمال نہیں ہوگی اگر آپ نے ان کو فیس ادا کر دیا ہے اور پورے اخراجات دے دیے ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں جی ہاں تو ادا ہو جائے گا کیونکہ دیکھیے ٹھیک ہے ایسے بچے ہوں گے جو مستطی ہوں گے اور نہیں دیتے ہوں گے فیس لیکن ایسے بھی بچے ہیں جو کیا نام ہے مستطی نہیں ہیں غیر مستطی ہیں اور مستحق ہیں تو آپ کی زکوٰۃ وہیں پر لگے گی جو جو مستحق اثرات ہیں جو طلبہ ہیں کیونکہ آپ نے اسی کی نیت سے دیا ہے آپ نے اسی کی نیت سے دیا ہے اور آدمی جتنا بھی دیتا ہے کیونکہ مدرسے کا خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے لاکھوں میں ہوتا ہے ایک ایک مہینے کا خرچ لاکھوں کے اندر ہوتا ہے تو وہ جو ہے انہی جگہ پر آپ کا پیسہ لگے گا جہاں پر جو جو استحقاق ہے جیسے جو یتیم لوگ ہیں مسکین لوگ انہی پر آپ کا پیسہ ہوگا کیونکہ آپ نے انہی کو دیا ہے انہی کو سوچ کر کے دیا لہذا آپ کے پیسے کے ساتھ ساتھ اور بھی وہ پیسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ انہی جگہ پر ہوگا جو مستحق اس کے طلبہ ہیں اور انہیں پر آپ کا جائے گا کیونکہ آپ کی نیت یہی ہے کہ انہیں کو آپ کو دینا ہے تو اگرچہ وہ طلبا وہاں پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی اس سے آپ کی زکوٰۃ پر کوئی فرق پڑے گا جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم کیا اس شرط کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس آپ کم آنا یا پہلی بیوی کے پاس زیادہ جانا یا مہینے میں اتنے دن ہمارے پاس آنا کوئی ایسی شرط لگا کر کے کیا شادی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ شادی کر سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے اور یہ پہلے چیز رائج تھی اس کو نہاریہ کہتے تھے نہاریہ کا مطلب یہ ہے دن کہ بہت ساری عورتیں یہ شرط لگاتی تھی کہ آپ ہمارے پاس صرف دن کے اندر آنا رات کے اندر مت آنا ہمارے پاس تو اس شرط پر بھی نکاح کیا جاتا تھا تو ہر وہ شرط جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے وہ شرط انسان جو ہے مان سکتا ہے اور مسلمان اپنے شرط پر قائم رہتا ہے لہذا اگر اس طریقے شرط لگائی جاتی ہے کہ بھائی آپ ہمارے پاس سے دن میں آئیں گے رات میں نہیں آئیں گے یا مہینے میں ہمارے پاس سے تین دن آپ آئیں گے اور دنوں میں ہمارے پاس آپ نہیں آئیں گے کیونکہ میں بزی رہتی ہوں یا پڑھاتی ہوں اسکول کے اندر یا اس طریقے سے اپنے ماں باپ کی میں خدمت کرتی ہوں یا عورت نے شرط لگایا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی سسرال میں اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہوں گی کیونکہ میرے ماں باپ کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے لہذا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گی اور اپنے گھر ہی میں رہوں گی ماں باپ کے گھر پر رہوں گی آپ کو ہمارے گھر پر آنا ہے مہینے میں دو مرتبہ یا مہینے میں دس دن ہمارے پاس آنا ہے باقی دن آپ پہلی بیوی کے پاس رہیں یا کہیں پر بھی آپ رہیں تو اس طرح اگر شرط لگائی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ ایسی شرط لگانا انسان کے لیے جائز ہے اس میں کیونکہ ان کی رضامندی سے ہے وہ گویا کہ اپنا حق خود دے رہی ہیں جیسے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق دے دیا تھا حضرت عائشہ کو کہ جو ہمارا حق ہے وہ آپ حضرت عائشہ کو دے دیں کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی تو اس میں اگر عورت اپنا حق دے دیتی ہے کہ بھائی میرا حق اپنی بیوی پورا پہلی بیوی کو دے دیں یا پہلی بیوی کہتی ہے دوسری بیوی کو دے دیں یا وہ خود کہتی ہے کہ ہمارے پاس مہینے میں چار دن کے لیے آئیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے شرط شریعت کے خلاف نہیں ہے لہذا ایسی شرط کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے